نحمده ونسلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی صدری ولی امری وحل العقد کو سبق نمبر دو سو چھیاسٹھ آیت نمبر 18 سے 29 تک لیسن نمبر 266 آیت 18 ٹو 29 لفظی ترجمہ لقد لفسی ترجمہ البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ انل مومنی نا مومنوں سے اس یوبا یو نا جب وہ بیت کر رہے تھے آپ سے تحت شجرتی درخت کے نیچے فعلما تو اس نے جان لیا ما فی بہم جو ان کے دلوں میں تھا فنزل سکینتا تو اس نے اتاری سکینت تسکین علیہم ان پر اصابہم اور اتا کی ان کو فتح قریبا قریبی فتح و مغانما کثیرتن رتن اور بہت سی غنیمتیں یا نہا جنہیں وہ لیں گے وہ کان اللہ اور ہے اللہ عزیز حکیمہ غالب حکمت والا وعدہ کو ہو وعدہ کیا تم سے اللہ نے مغان کسی رتن بہت سی غنیمتوں کا تخو نہا تم لوگے ان کو فعجلا جلا تو اس نے جلدی دی لکم تم کو حاضی یہ وکفا اور روک دیا ایدی سی لوگوں کے ہاتھوں کو انکم تم سے ولی تکونا اور تاکہ ہو جائے آیتن ایک نشانی للمؤمنین مومنوں کے لیے ویہدیکم دیا کم اور ہدایت بخشے تم کو سراتم مستقیمہ سیدھے راستے کی و اخرا اور دوسری چیز لم تقدرو نہیں تم قادر ہوئے علیہ اس پر قد احاط اللہ تحقیق گھیر رکھا ہے اللہ نے بہا اس کو وکان اللہ اور ہے اللہ اللہ کل شعی ان قدیرہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ولو اور اگر قاتل کم ملزین جنگ کرتے تم سے وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا لول لول ادبار البتہ پھیر لیتے پیٹھے سما پھر لا یجدونا نہ وہ پاتے ولین کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ مددگار سنت اللہ اللہ کا طریقہ اللہ تی وہ جو قد خلط تحقیق گزر چکا من قبل اس سے پہلے ولن تجدہ اور ہرگز نہ تم پاؤ گے لسنت ہی اللہ کی سنت کو طریقے کو تبدیلا بدلنے والا وہ الدی اور وہ اللہ وہ ذات ہے کف ایدیا ہم جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو ان کم تم سے و دیا کم اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے بک مکہ تھا مکہ کی وادی میں ممبا دی اس کے بعد ان ازفرا کم اس نے غلبہ عطا کیا تم کو الم ان پر وکان اللہ ہو اور ہے اللہ تعالی بما اس کے جو تم عمل کرتے ہو بسیرا دیکھنے والا ہوم الزین کفرو وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا وسدو کم اور انہوں نے روکا تم کو انل مسجد الحرام مسجد حرام سے ولحدیا اور قربانی کے جانور معقوفن ممنوع کیے ہوئے تھے روکے ہوئے تھے ایب لغا محلہ کہ پہنچے اپنی حلال گاہ کو ولولا رجال اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد مؤمنون نسا ان اور عورتیں مؤمنات مؤمن لم تعلموہم نہیں تم جانتے ان کو انتہم کہ تم پامال کر دو گے انہیں فتوسی بکم تو پہنچتی تم کو من ہم ان سے معرتن ان مذرت نقصان آر بغیر علم بغیر علم کے لیدخل خل اللہ تاکہ داخل کرے اللہ فی رحمت ہی اپنی رحمت میں یشا جسے چاہے لو تزیلو اگر وہ جدا ہوتے الگ ہوتے ایک طرف ہوتے لازب الذین لذینہ البتہ عذاب دیتے ہم ان لوگوں کو کفرو جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں سے عذابن علیما عذاب دردناک اس جعل الذین جب بٹھا لی ان لوگوں نے کا فرو جنہوں نے کفر کیا تھا فی قلو بہم اپنے دلوں میں الحمیتا حمیت کو حمیت الجاہلی جاہلیت کی حمیت آر اور غرور فنزل اللہ تو نازل کی اللہ نے سکینت اپنی سکینت اللہ رسول ہی اپنے رسول پر اور مومنو پر وہ الزم اور پابند کیا ان کو کلیمت تقوا تقوا کی بات کا وکانو اور تھے وہ احق بہا زیادہ حقدار اس کے وہ اور اہل اس کے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی بکل شعی ان ساتھ ہر چیز کے علیما علم رکھنے والا لقد صدق اللہ البتہ تحقیق سچ کہا اللہ نے رسول اپنے رسول سے الرؤیا خواب میں بالحق کے حق کے ساتھ کیا کہا لتا دخل البتہ تم ضرور داخل ہوگے المسجد الحرام مسجد حرام میں انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا آمنینا امن والے محلقینا منڈوانے والے رو سکم اپنے سروں کو و مقصرینا اور ترشوانے والے لا تخافون نہیں تم ڈرو گے فعالما تو وہ جانتا تھا مالم تالمو جو تم نہ جانتے تھے فجالا تو اس نے کر دی مندو نزالے کا اس کے علاوہ فتح قریبا قریبی فتح ہو اللہ وہ اللہ وزات ہے اور صلی رسول جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا ہدایت دے کر ودین الحق اور دین حق کے ساتھ لیو ظہر ہو تاکہ غالب کر دے اس کو ظاہر کر دے اس کو الدین کل اوپر دین سارے کے سارے کے کفا بلّہ اور کافی ہے اللہ شہیدا گواہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لدینہ ماہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں اشداؤ سخت ہیں آلال کفار کافروں پر آؤ رحیم ہیں شفیق ہیں بین آپس میں تراہم تم دیکھو گے ان کو رکان رکو کرتے ہوئے سجدن سجدے کرتے ہوئے یب تہون وہ تلاش کرتے ہیں فدلن فضل من اللہ اللہ کی طرف سے وردوانا اور رضامندی کو ہم ان کی علامتیں فی وجوہہم ان کے چہروں میں ہیں من اثر السجود سجود سجدوں کے نشان سے ذالکا یہ مسلحم ان کی مثال ہے فت تورات تورات و مسلحم اور ان کی مثال فل انجیل انجیل میں کزر ان مانند ایک کھیتی کے اخرجا جس نے نکالی شت اہو اپنی کومپل فرو پھر تقویت دی اس کو لذا پھر وہ سخت ہوئی فستوا پھر کھڑی ہو گئی سوق ہی اپنے تنے پر الزراع خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو لیگیزا تاکہ غزب ناک کرے بہم ساتھن کے الکفارا کافروں کو وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے آمنو و امل الصالحات جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے منہم ان میں سے مغفرتن بخشش کا و اجرن عظیما اور اجر عظیم کا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباً ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء کیا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 119. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما 110. لقد صدق الله رسوله الضؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود